یونس بن جبیر کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جبکہ وہ ایام حیض میں تھی تو انہوں نے کہا تم ابن عمر کو جانتے ہو میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو اس حیض کے دنوں میں طلاق دے دی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ اس سے رجوع کرے پھر عدت کے شروع میں طلاق دے یونس کہتے ہیں میں نے کہا کیا یہ طلاق شمار ہوگی کہا تو اور کیا بھلا اگر وہ آجز رہے کہ صحیح حکم نہ معلوم کر سکے یا احمق پن کا اظہار کرے یعنی غلط طریقے سے طلاق دے دے تو کیا اس کی یہ طلاق لگ جائے گی سننے ابو دابود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چوراسی